معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ازل میں مقرر شدہ حصہ میں لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سنو جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق یعنی دوست اور ساتھی بنائے گا وہ سریح نقصان میں ڈوبے گا وہ شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سر سبز باغ دکھاتا رہے گا شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں نہ بھاگنا ملے گا نہ چھٹکارا اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں یہ الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی پیدا کردہ کو بدلنے کی کوشش اور شیطان کی چال بازیاں اس صورت کے شروع میں پہلی آیت کے متعلق ہم پوری تفسیر کر چکے ہیں اور وہیں اس آیت سے تعلق رکھنے والی حدیثیں بھی بیان کر دی ہیں مشرقین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی دور ہو جاتی ہے وہ راہ حق سے دور جا پڑتے ہیں وہ اپنے نفس کو اور اپنے دونوں جہان کو برباد کر لیتے ہیں یہ مشرقین عورتوں کے پرستار ہیں کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر صنم یعنی بت کے ساتھ ایک جنی یا عورت ہے یعنی جنوں میں کی ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اناسن سے مراد بت ہیں یہ قول اور مفسرین کا بھی ہے وہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مشرقین فرشتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے اور کہتے تھے ان کی عبادت سے ہماری اصل غرض اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے اور ان فرشتوں کی جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تصویریں عورتوں کی شکل کی قائم کرتے تھے پھر حکم کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صورتیں فرشتوں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ تفسیر آیت افرائی تم اللہ تعالیٰ کے مضمون سے خوب ملتی ہے جہاں ان کے بتوں کے نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خوب انصاف ہے کہ لڑکے تو تمہارے اور لڑکیاں میری اور آیت میں ہیں وجال الملاقۃ الدین ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی فرشتوں کو معنس یعنی عورت سمجھ رکھا ہے اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرقین اللہ اور جنوں کے درمیان میں نصب نکالتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد مردے ہیں حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر بے روح چیز اناث ہے خواہ خشک لکڑی ہو خواہ پتھر ہو لیکن یہ قول عجیب ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل یہ مشرقین شیطان کے پجاری ہیں کیونکہ وہی شیطان انہیں یہ راز سجھاتا ہے اور یہ دراصل اسی کی مانتے ہیں جیسے فرمان ہے علم آیا یعنی اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ نہیں لیا تھا اسی وجہ سے فرشتے قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ ہماری عبادت کے دعوے در اصل شیطانی پوجا کے پھندے میں تھے شیطان کو رب نے اپنی رحمت سے اکسو کر دیا ہے یعنی دور کر دیا ہے اور اپنے پاس سے نکال باہر کر دیا ہے اس شیطان نے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معقول تعداد میں بہکا لے گا قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا ایک بچ رہے گا جو جنت کا مستحق ہوگا اس نے کہا ہے کہ میں انہیں حق سے بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ یہ توبہ ترک کر کے بیٹھیں گے خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے موت کو بھول بیٹھیں گے نفس پروری یعنی خواہشات نفسانیہ اور آخرت سے دوری میں پڑ جائیں گے جانوروں کے کان کاٹ کر سوراخ دار کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کرنے کی انہیں تلقین کروں گا اللہ کی بنائی صورتوں کو بگاڑنا سکھاؤں گا جیسے جانوروں کو خسی کرنا وغیرہ صحیح مسلم اور ترمیدی کی ایک حدیث میں اس سے بھی موانعت آئی ہے شاید مراد اس سے نسل منقطع کرنے کی غرض سے ایسا کرنا ہے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ چہرے پر گودنا گتوانا جو صحیح مسلم کی حدیث میں ممنوع ہے اور جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت وارد ہوئی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بصنت صحیح مروی ہے کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں پر جو اپنے جھوٹے دعوے میں حسن و خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہے میں ان پر لانت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے پھر آپ نے آیت وما میں الرسول فخذوه آخر تک پڑھی بعض اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اللہ کے دین کو بدل دینا ہے جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے فعقیم وجہ کلی دینی فن فطرت اللہ اللہ یعنی اپنا چہرہ اے نبی قائم رکھ کر اللہ کے ایک طرفہ دین کی جانب یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی خلق یعنی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں اس پچھلے جملے کو جب امر کے معنی میں لیا جائے تو یہ تفسیر ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی فطرت اللہ کو نہ بدلو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی پر انہیں رہنے دو صحیح میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی دین اسلام پر لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والا بنا لیتے ہیں جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ بالکل بے عائب ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیب دار کر دیتے ہیں صحیح مسلم میں ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو ایک سوئی والے دین یعنی دین اسلام پر پیدا کیا لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا شیطان کو دوست بنانے والا اپنا نقصان کرنے والا ہے جس نقصان کی کبھی تلافی نہ ہو سکے کیونکہ شیطان انہیں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے فلاح و بہبود ان کی غلط راہ میں انہیں سمجھاتا ہے اور دراصل وہ بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے چنانچہ قیامت کے دن صاف یہ شیطان کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی میرا کوئی زور تو تم پر تھا ہی نہیں میری پکار کو سنتے ہی کیوں تم مست و بے عقل بن گئے اب مجھے کیوں کوستے ہو اپنے تئیں برا کہو شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو پوری ہونے والی سمجھنے والے آخر جہنم واصل ہوں گے جہاں سے چھٹکارا محال ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان بدبختوں کے ذکر کے بعد اب نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جو دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور جسم سے اللہ کی تابے داری کرنے والے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں اللہ انہیں اپنی نعمتیں دیں گے انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کی نہریں جہاں یہ چاہیں خود بخود بہنے لگیں جس میں زوال و انتقال و نقصان بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اٹل اور بالکل سچا ہے اور یقیناً ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہ بجز اللہ کے کوئی اور پالن ہار ہے صحیح مسلم نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ کا ارشاد ہے آپ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ سچی بات اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن مجید اور سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور تمام کاموں میں سب سے برا کام دین میں نئی نکلی ہوئی بات ہے اور ہر ایسی نئی بات کا نام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ ہم تمام کو بدعتوں سے اجتناب کرنے کی اور سنتوں کو اپنانے کی نیک توفیق بخشے